اگر ہر مسلمان نیت کر لے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤں گا مسلمان بناؤں گا پھر ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا تھانے دار بنے گا جب تک قرآن نہیں پڑھ لے گا میں اسے کچھ اور نہیں پڑھاؤں گا کرتے ہو نیت سارے انشاءاللہ نہیں پڑھاؤ گے یہ بچہ قیامت کے دن گرے پکڑے گا رب کہے گا بتا تو ڈانس کیوں کرتا تھا رب کہے گا بتا تو داڑھی کیوں منڈاتا تھا تو سود کیوں کھاتا تھا تو جھوٹ کیوں بولتا تھا بچے کیا کہیں گے ربنا اننا تانا سادتنا تانا فاضلون السبیلا یا اللہ تعالی ورگی سا کو تباہ کر دیتا ہے ان آسا کو قرآن کہنا پڑھایا ہے ان کو انگریز دی نسل پڑا گھر پنج قرآن ہن پر پڑھن کئی کو کہلانا ہے سارے گھر چی قرآن ہن سونے غلاف دے وچ ولیٹ رکھیا تھے پر پڑھن کئی کو کہنا ہوتا ہے ربا تیرے قرآن کو اسا سٹ گھتا ہی دائے جس پر دیا تھے گھران دے وچ